你说不来吗？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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 والله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنور نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مبارک ارشاد من احب للہ و ابغض للہ وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس مبارک ارشاد میں ایمان کی تکمیل کی ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کی چار علامتیں چار نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ من احب للہ کہ جو شخص کسی سے محبت رکھے اللہ کے لیے بغد رکھے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دے وہ بھی اللہ کے لیے کسی سے کچھ روکے وہ بھی اللہ کے لیے فقد استقمل الایمان اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا من احب للہ کہ جو شخص کسی سے محبت رکھے اللہ کے لیے محبت للہ وہ ہوتی ہے جو گناہ سے خالی ہو خواہشات نفسانی سے خالی ہو محض اللہ پاک کی رضا اور خصعدی مد نظر ہو اگر محبت گناہ سے آلودہ ہے خواہشات نفسانی سے آلودہ ہے تو پھر وہ محبت نہیں وہ فریب ہے ایک دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظ فرمائے محبت للہ وہ ہوتی ہے جو گناہ سے خالی ہو خواہشات نفسانی سے خالی ہو اب مجھے اندازہ ہے ہمارے بزرگ ہمارے بھائی جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں تشریف لاتے ہیں ہاں بھائی فرمائے لگے دین کی برکت سے جو چیز ملتی ہے ہاں فرمائے دین کی برکت سے ہر چیز دیسی ملتی ہے یار ہاں۔ محبت وہ خالص عزت وہ خالص یار ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے سینے میں اپنے دین کی محبت کا نور چھپا رکھا ہے چند دن وہ نیک ماحول مل جائے وہ نور چمک کر باہر آ جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد صبح اللہ اللہ کا رنگ ومن من اللہ سبا اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے یار کہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کی تشبیح رنگ سے دی ہے فرمایا رنگ وہ ہے جو کپڑے میں نظر آئے دین وہ ہے جو زندگی میں نظر آ جائے گا مطلب نماز پڑھنا روزہ رکھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا دین کی باتیں سننا یہ سب اللہ تعالیٰ کے دین کے رنگ میں رنگنے کی نشانی ہے انشاءاللہ اپنے آپ کو ہاں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تو محبت للہ وہ ہوتی ہے جو گناہ سے خالی ہو خواہشات نفسانی سے خالی ہو تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں خیالات وہ ساوس آتے رہتے ہیں نوجوان نوجوان بچے کچھ طلباء پوچھ رہتے ہیں ہمیں گناہوں کے خیالات گناہوں کے وہ ساوس بہت آتے ہیں کیا کریں لاہور میں میرے حضرت ہیں یا میں شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صاحب دامت برکات ملالیہ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے ہاں۔ کہتے ہیں نا ہر چیز کی قضا ہے لیکن نیک صحبت کی قضا نہیں ہے یار اگر نیک مجالس کی اللہ اللہ والوں کا وجود جہاں بھی ہو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے یار کہاں میں سیال کوٹ میں گیا سیال کوٹ میں تو وہاں پر مسجد ملا کمال الدین رحمہ اللہ تعالی مسجد ملا کمال الدین یہ حضرت مجدد الفسائی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے ملا الحکیم سیال کوٹ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی استاد اور ملا حضرت مجدد الفسائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی استاد حضرت مجد علیہ رحمۃ اللہ علیہ گیارہویں صدی کے مجدد نبوت کا دروازہ بند یا رکھا اللہ اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ قذاب اور دجال ہو سکتا ہے نبی قتل نہیں ہو سکتا ہے ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ فتنوں کا دور ہے قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے ہیں ان میں سے ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ ہے اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظ فرمایا اب بھی یہ خفیہ طور پر دوستی کے بہانے تعلقات کے بہانے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ بر ہے اللہ تعالیٰ جو آپ سے کرتا رہتا ہوں ان سے تعلقات سے بچا کریں رکھنا یہ قادیانیوں کی یہ بوتلیں شیزان وغیرہ نہ پیا کریں ان سے دوستی اور تعلقات سے بچا کریں یا رکھنا یہ تعلقات کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا اللہ اپنی بارگاہ مقبول مقبوب اللہ اپنی مہربانی فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ پاک کے پیارے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طلباء کا حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے آپ حدیث شریف پڑھیں اور سنیں یا رکھنا میرے کروں ایک ایک حدیث شریف اللہ پاک کے پیارے حبیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوہ کی دلیل ہے ایک ایک حدیث شریف کہ اس جیسا پیارا طریقہ نہ پہلے آیا نہ قیامت کی صبح تک آئے گا ہاں۔ اے بھائی عجیب جملہ فرمایا فرمائے لگے ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے لگا یہ خوبصورت فرمایا ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے یہ خوبصورتی ترقی کرتی رہی کرتی رہی حتیٰ کہ آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی جب ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی تو اس پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی کہ اس جیسا پیارا عمل نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آیا گیا الحمد للہ ایک سادہ سی بات کرتا رہتا ہوں آپ دیکھو ہمیں کھانے کی بھوک لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دسترخوان پر کس کا قسم قسم کی نعمتیں ہماری بھوک کو ختم کرنے کے لیے سجا رکھی ہے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 اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے صحابہ کرام کی تعداد کتنی سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ قریب ان کی تعداد ہے لیکن سوا لاکھ صحابہ کیا تھے ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے آپ دیکھ لیں چند سالوں میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا کیسر و کسرا جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں یہاں رکھنا روم اور ایران کی ان کے خزانے اللہ مسیح نبی میں ڈھیر لگے ان کے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ اپنے اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کیا ہے اس کو اپنے سینے سے لگانا اس پر عمل کرنا یا رکھنا تو اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے یا رکھنا ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں بعض سے بات بڑھ گئی رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے حضرت مجد الفسائی رحمہ اللہ تعالیٰ گیارہویں صدی کے مجد نبوت کا دروازہ بند ہے حدیثی میں آتا ہے ان اللہ لہٰذ الما اللہ راس کل میں اتی صنعت میں یجدد دینہا کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال میں ہاں، ہاں، کہ ہر ہر سو سال میں ایک مجدی کو مبوض فرمائیں گے جو دین سے بدعات کے میل کچیل کو اس طرح صاف کرے گا جس طرح دھوبی ہاں، کپڑے سے میل کچیل کو صاف کرتا ہے کہاں ہاں کہ ہر سو سال کے سرے میں یا ہر سو سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدی کو مبوض فرمائیں گے کہ جو دین سے بدعات کے میل کچیل کو اس طرح صاف کرے گا جس طرح دھوبی سفید کپڑے سے میل کچیل کو صاف کرتا ہے ہاں رحم اہل حق کی ایک جماعت قیامت کی صبح تک قائم رہے گی یار کہاں آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ہے ان کا جنتی اور دنیا میں دکھلا دی اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا چاہیے ہاں یہ پاکستان کا ماحول آگے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یار کہاں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کی آواز کانوں میں پڑتی رہتی ہے اللہ ورنہ یورپ کے ماحول میں چلے جائیں وہاں پر تو عام طور پر ازان کی آواز نہیں سنائی دیتی سپیکر میں بدہام بھائی کاشف وہ لندن سے آئے کہنے لگے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 حضرت مجد علیہ میں وہاں سیال کوٹ میں حاضر ہوا تو مسیم اللہ کمال الدین رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں پر حاضری ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہے وہاں حضرت مجد علیہ حسین رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجد علیہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے کئی ملفوظات لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ملفوظ یہ تھا کہ اہل اللہ سے کرامت کو نہ ڈھونڈو اہل اللہ سے کرامت کو نہ ڈھونڈو اہل اللہ کے وجود ہی کو کرامت جانو ہاں ہاں یہ کہ اہل اللہ سے کرامت کو نہ ڈھونڈو اہ اللہ کے وجود ہی کو کرامت جانو جہاں جہاں بھی ہمارے کابی حضرات اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام موجود ہیں بہت سے فتنے کروں محض ان کے وجود کی برکت سے اللہ بند باندھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا کوشش کرتا ہوں ہر جمعے کو جاتا ہوں تقریباً چھبیس ستائیس سال سے تعلمی کے زمانے سے اپنے حضرت سے تعلق یار بڑی برکت دیکھی الحمدللہ بڑے بڑے گڑوں سے اللہ نے بچا لیا ورنہ اپنے بڑوں کا سائے نہ ہو تو نو سو شیطان کے بڑے حملے ہوتے ہیں یار کر ہاں اللہ تعالیٰ اپنی یہ ہمارے سکول کالج کے بچے تشریف لاتے رہتے ہیں ان سے بھی عرق کرتا رہتا ہوں نیک مجالس میں آنا جانا رکھے الحمدللہ بعض بچوں میں بڑی طبیعت بڑی نیکی کا رنگ غالب ہوتا ہے ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے نیک مجالس میں شرکت کی بڑی برکت الحمد للہ نیک مجالس کا سب پر اثر ہوتا ہے میری طبیعت کمزور چل رہی ہے لیکن آپ کی نیک مجلس میں آ کر بیٹھتا ہوں بالکل طبیعت خوشی سے بڑھ جاتی ہے الحمد للہ ہاں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں آپ تشریف لاتے ہیں یہ باتیں میں نہیں کہتا یہ آپ کی محبت کہلواتی ہے یار کل مجھ سے کوئی کہے یہ بیان کمرے میں بیٹھ کر آپ کر دیں نہیں کر دو لفظ بولنے مشکل ہے یار رکھنا نیک مجلس کا سب پر اثر ہوتا ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی حرت حکیم رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے واض و نصیحت کرنے والے سے کوئی خیر کا جملہ نکل جائے اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ سامعین کی توجہ کا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھا گا ہاں، ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم آپ کی دولت گھر میں نہیں اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں رب کا در نہیں چھوڑنا یار کل ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے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 ہم ہمارے بھائی ایک وہ نوجوان قادیانی ہو گیا اس کو وہاں پھر جامع مدنیہ میں لے کر آئے بال ہمارے ساتھی بھائی انیس ہیں اور ساتھی وہ کوشش کر رہے سمجھانے کی کوشش کر رہے پھر لے آئے پھر میں نے بھی ان کو کچھ سادہ انداز سے بات سمجھانے کی کوشش کی میں کہا دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ الگ میدان ہے الحمدللہ للہ اللہ کا شکر ہے پھر ہمارے ساتھی دلائل کے لحمے پر اللہ ہمارے نیک ساتھیوں کو اللہ خوش کے چناب نگر میں جا کر ان کے مربیوں کو وہاں جا کر ناگ چڑے چبوائے ان کا پہلا بار یہ ہوتا ہے جب بھی جب بھی کسی مسلمان کو نرغے میں لیتے ہیں کہیں گے کہ کسی مولوی سے نہ ملنا کسی مولوی سے نہ ملنا ہاں ہاں وہ ان کی گردن آپ تیار کر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 یہ سب سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کچھ نہیں ہے یاد رکھنا ہے جو ابھی فتنہ ہوتا ہے ان کے پلے سوائے دھوکہ دینے والی دجل اور فریب کے چند باتوں کے اور کچھ نہیں ان کے پلے ہوتا یار رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی مہربانی ہے آپ حضرات شکر کریں کہ اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دی اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے یہ رائے کے پچھلے سے پچھلے اجتماع میں کراچی کے ایک عالم مولانا السمد صاحب کا انتقال ہوا انتقال سے پہلے آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا برب رب کا بھائی قسم میں کامیاب ہو گیا اتنا کہا اور روح پرواز کر گئی یہ اللہ پردے اٹھا کے بتلا رہے یارک لالا سب نے جانا ہے یا رکھنا منہا خلق ناکم و فیحا نعیدکم و منہا نخرجکم تارت نخرا منہا خلق ناکم اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے یا رکھنا اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے نکالیں گے یہ پہلا مرحلہ تو ہم پر گزر گیا یا رکھنا ہوں ہم اپنی حیثیت کو پہچانے ایک پانی کے ایک قطرے سے اللہ نے کتنی بہترین صورت بنائی ہے والذی خلقکم من تراب ثم من نطفت ثم من علقت ثم من مضغت مخلق اللہ تعالیٰ یہ پورا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہاں میرے حضرت فرمائے لگے یہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے ہاں وَلَقَدْ الْإِنسَانَ أَحْسَنِ گا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے یار الحمد للہ الحمد یہ زبان ہے سامنے زبان ہے اس میں اللہ نے بولنے کی قوت رکھی چکھنے کی قوت رکھی ناک میں سونے کی قوت رکھی آنکھ میں دیکھنے کی قوت رکھی کان میں سننے کی قوت رکھی ہاتھ میں پکڑنے کی قوت پیروں میں چلنے کی قوت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے سب کو رب کا کھا کے سب کو رب کا استعمال کر کے پھر رب کو بھول جائیں اس سے بڑھ کر بھول کیا ہو گیا کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ ہے نعمت تو اپنے منعم کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے حالات بدلیں گے رب کو خوش کرنے سے یا رکھنا حالات بدلیں گے اپنی حالت کو درست کرنے سے ہاں اللہ چلو جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا تو ہم یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے عہد کرنے کی بڑی ضرورت ہے یا رکھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مخلوق میں فرمایا مخلوق میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں خالق کے نظام کو ناف نہ کیا جائے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے یہ قریب طالبہ ہے افغانستان میں یہ طالبان کا ایک دور گزرا ہے وہاں پر الحمدللہ للہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافی کیا اللہ نے پورے علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دیا رکھنا دو صحافی عورتیں گرفتار ہوئی ان کی لیکن جیل سے نکلنے کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی کہنے لگی کہ ہمیں طالبان نے جیل میں اس طرح رکھا جیسے اپنی بہنوں کو رہتے ہیں کسی نے ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے آ گیا اللہ تعالیٰ اپنی واقعی جو افغانستان میں طالبان جو الحمدللہ للہ اللہ اللہ ہمارے اس ملک کی بھی اللہ حفاظ فرمائے اللہ ہر قسم کے انتشار سے اللہ تعالیٰ معفو رکھے اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کی بڑی ضرورت ہے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی یہ تو بزرگوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے جو ملک محفوظ ہے یار کہاں یہاں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی لگی یہاں پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ اس پر پر قربانی لگی یہاں یار ہے تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ یہ اللہ پاک کے نام پر ہاں اس نام کی لاج رکھنی چاہیے ہمیں یا رکھنا یہ توسیم کے وہ پوچھے مہاجرین سے کتنی انہوں نے مشقت تکلیفیں برداشت کی ہیں کتنی ہماری بیٹی سکھوں کے نظر میں چلی گئی رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ تعالیٰ اللہ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ جتنا ہمارا جو کام حکومت کے ذمے ہے وہ تو حکومت ان کی جواب دہ ہے لیکن جتنا ہمارے بس میں اٹھنا تو ہم اللہ میاں کی خوشی میں آگے بڑھے یا رکھنا میرا کروں زبان سے سچ بولنا اس کے لیے کوئی حکومت کی ضرورت نہیں ہے زبان سے سچ بولیں امانت داری والا معاملہ کریں کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کریں کسی کے ساتھ کوئی فریب نہ کریں یا رکھنا ایمانداری نیکی تقوی خدا خوفی کا جذبہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہم انفرادی طور پر بھی اللہ میاں کو خوش کر سکتے ہیں اور راضی کر سکتے ہیں الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو توفی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے ہم راستے میں ہیں منزل نہیں راہ یہ تو اللہ نے موقع تا فرما رکھے ہیں یہاں پر ڈھیل ہے یا رکھنے نہیں اللہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہر ان کی ڈھیل بھی بعض دفعہ بڑی لمبی ڈھیل دیتے ہیں وہ ہمیں لمبی لگتی ہے ان کے ہاں کیا یا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی ہے ہمیں تو کچھ پہلے میرے حضرت فرمائے لگے قیامت فرمائے ہمیں دور لگتی ہے ہے اللہ میاں کے پاس تو سب کو قریب یار ایک قیامت قریب آ چکی ہے بڑی قیامت وہ تو اپنے وقت پر آئے گی لیکن چھوٹی قیامت قیامت سورہ موت وہ تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے کون سا گھر ہے جس سے جنازہ نہیں نکلا ہے یار ہاں اللہ یہ ہمارے بالوں کی سفیدی یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد رکھنا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ آپ کی دولت گھر میں نہیں اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں رب کا در نہیں چھوڑنا یار یہاں سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا ہمارے پاس تو اپنا ناخن نہیں ہے انگلی نہیں ہے سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا جن کا دیا ہوا سب کچھ انہیں کی خوشی میں لگا دیں بس یہ ہے ہماری زندگی کی غرض یار کہاں اللہ تعالیٰ سب کو فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فتنوں کا دور ہے قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے یہ ٹیلی ویژن پر بھی احتیاط کیا کریں ہر ایک کو نہ سنا کریں ہر ایک کو نہ دیکھا کریں بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ جاتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم آپ حضرات دیکھ لیں کہ ہماری نسبت اللہ نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑ رکھی ہے جن کو اللہ انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا شیرا باغ کی مسیح میں پینتالیس سال تو قرآن پاک کا درس دیا قرآن پاک کا درس بھی اہل اللہ سے سنے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے سنے ہیں جنہوں نے قرآن پاک شربت پی رکھا ہے ان سے سنے یار الحمد للہ پھر کیوں نہ دلوں میں انقلاب آئے یار لاہور والوں کو ڈانٹتے تھے یار رکھنا اللہ والوں کی ڈانٹ ڈپٹ میں بڑی برکت یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ نیک مجالس کی بڑی برکت اللہ والوں کی نیک صحبت کی بڑی برکت یا رکھا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نیک مجالس میں شکر کیا کریں یا رکھا ہوں یہاں یہ دین کی باتیں کوئی معلومات کے نیے سنا کریں سننے کے لیے ہر روز اخبارات میں آپ نئے نئے معلومات پڑھتے ہیں رکھنا دو حدیثیں آتی ہیں قرب قیامت میں علم بڑھ جائے گا ایک حدیثی میں آتا ہے قرب قیامت میں علم گھٹ جائے گا محدثین نے ان میں تطبیق یوں دی ان کو ان کو یوں جوڑ ملا ہے کہ قرب قیامت میں علم بڑھ جائے گا علم کے اسباب بڑھ جائیں گے یا رکھنا علم گھٹ جائے گا یا رکھنا عمل میں کمی آ جائے گی تو اللہ پاک کی ذات اللہ اس دوسرے زمرے میں ہمیں داخل نہ کرے اللہ پاک کی ذات اللہ علم بھی نصیب فرمائے اس پر عمل کی بھی توفی نصیب فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ ہے نالج کا مسئلہ نہیں ہو وہ کہ فلاں کی نالج بہت زیادہ فلاں کی نالج بہت زیادہ وہ نالج کس کام کی جو وہ معلومات کس کام کی جو اپنی منزل تک نہ پہنچا سکے وہ روشنی کس کام کی جو منزل پر نہ پہنچا سکے یار ہاں۔ بات تو وہی ہمارے گاؤں میں تبلی جماعت والے بھائی بڑا اچھا جملہ کہہ گئے علم قطرہ ہے عمل سمندر ہے کہ علم قطرہ ہو اللہ اس پر عمل کی توفی نصیب پر ماد سمندر بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے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 تھوڑے بہت گھروں میں حالات آ جاتے ہیں ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ اپنی میں ہمارے بھائی کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے قبر کو نور سے منور فرمائے سب نے اللہ سب کو اللہ آخرت کی خوشیوں میں اللہ اکٹھا کریں گے الحمد ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا اپنی والدہ ہوں والدین ہوں کوئی بھی دنیا سے جا چکے ہوں جب بھی ان کی یاد آئے بس یہ ان کے لیے ایسال ثواب یا رکھنا یہ قبر کی مثال نہ ایک چوک کی طرح ہے چوک کی طرح ہے قبر جس طرح چوک کا تعلق آنے والی سڑک کے ساتھ جانے والی سڑک کے ساتھ بھی ہوتا ہے فرمائی جو قبر کا جہان ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے دنیا کے ساتھ اس کا تعلق عیسال ثواب کی شکل میں عیسیٰ کہ یہاں پر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کے لیے کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ قرآن پاک کی سورب پڑھ لیں ایک پاؤ پڑھ لیں ایک پارا پڑھ لیں ہر روز پڑھ کر اپنے والدین کو ٹھنڈی ہوا پہنچائیں الحمد للہ بچوں کو نادرہ قرآن پاک پڑھایا کریں یا رکھنا الحمد للہ ہاں۔ حافظ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کا انعام یا رکھا عالم بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کا انعام نیک تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بنائے <coughs> سکول میں پڑھیں کالج میں پڑھیں لیکن جہاں بھی ہوں بچوں کو اللہ نیک سب بچوں کو بنائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہاں۔ والدین کے لیے عیسال ثواب ہر روز آپ ہاں قرآن پاک کی تلاوت کریں ٹھنڈی ہوا پہنچائیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی میں مجھے کے سکول کے نئے کچھ صاحب بتلائیں لگے میری نانی صاحبہ قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتی چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت جب ان کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا تین دن تک ان کی قبر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی رہی یہ دولت ایسی ہے یار ہاں یہ تو ہمارے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 آپ بٹن دبائیں گے آپ کی آواز آ رہی حالانکہ اور بھی ٹیلی فون جا رہے ہیں یہاں پر رکھنا اللہ تعالیٰ کے پردے بڑے باریک ہیں یار رکھنا سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا ہمارے پاس تو اپنا کچھ نہیں سب کو رب کا دیا ہوا ہے رکھنا بس جن کا دیا ہوا سب کچھ انہیں کہ خوشی میں لگا دیں بس یہ ہے ہماری زندگی کی غلط تو اللہ تعالی ہم سب کو توفی نصیب فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے دین پہ قائم رکھے ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی دعا دیتے کہ جب تک سانس آئے سلامتی کے ساتھ آئے سانس جائے تو ایمان کے ساتھ جائے کہ اللہ تعالی ہم سب کا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین آمین و آخر الدہ وان الحمد